حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی پھر ہماری طرف نہیں نکلے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا پھر آپ تشریف لائے اور انہیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی پھر فرمایا لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے مگر تم نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے اور اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری مد نظر نہ ہوتی اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو انتالیس